حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ حضرت سلیمان بن علیہ السلام نے فرمایا میں رات کو اپنی نوے عورتوں کے پاس ضرور جاؤں گا ان میں سے ہر ایک شہ سوار جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا آپ کے ساتھی نے آپ سے بطور تلقین کہا انشاءاللہ لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا پھر آپ ان سب عورتوں کے پاس گئے لیکن ان میں سے کسی کو بھی حمل نہ ٹھہرا سوائے ایک عورت کے اس نے بھی ناقص بچہ جنا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب بچے شہ سوار بن کر اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو باسٹھ